اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم حبیبنا و حبیب رب العالمین پیاری بہنوں حرم فورم کراچی کی جانب سے میں آپ سے مخاطب ہوں اور آج اس آڈیو کو آپ تک پہنچانے کا مقصد تاریخ حج پہ تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھنا ہے اور مقامات حج کا تھوڑا سا تعارف بھی ہے سرزمین حجاز دنیا میں اس کو مرکز کی حیثیت حاصل ہے دنیا کے نقشے میں دیکھ لیجئے یہ تہذیب سے نابلد قبائلی علاقہ تھا اور کوئی یہاں پہ حکومت نہیں تھی اور نہ یہاں کے لوگوں کو عادت تھی کسی قانون کی پاسداری کی اور نہ یہاں پہ کوئی فصل یا کچھ ہوتا تھا اس کو خود رب العالمین نے قرآن میں وادی غیر ذرا کہا اور جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی بیوی اور شیرخار بچے کو یہاں چھوڑ جاؤ تو آپ نے حکم کی تعمیل کی اور پھر وہ وقت آیا آپ اس تاریخ سے بخوبی واقف ہیں کہ کس طرح حضرت ابراہیم حضرت حاجرہ کو وہاں چھوڑ کر گئے اور کس طرح ان کا توقع کی پرورش انہوں نے جس طرح کی اس موضوع پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اور پھر وہ وقت آیا جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ بیت اللہ کی تعمیر کرو دونوں باپ بیٹے نے مل کر جس طرح بیت اللہ کی تعمیر کی وہ قرآن میں سورہ بخر میں ہم پڑھتے ہیں اس کو کہ کس طرح بیت اللہ کی تعمیر کرتے جاتے تھے گارا اور پتھر لاتے تھے کس طرح وہ پتھر جو آج مقام ابراہیم کے نام سے موسوم ہے اس پر کھڑے ہوتے تھے اور وہ بلند ہو جاتا تھا اور کس طرح دونوں کی کنورسیشن ساتھ ساتھ چل رہی تھی رب العالمین کے ساتھ اور اللہ سے باتیں بھی ہو رہی تھیں اور دعائیں بھی اور جب اس بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو معمار حرم ابراہیم علیہ السلام کو اللہ ربی نے حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ انہیں میرے گھر کے طواف اور زیارت کی دعوت دو تو ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے اور اس کے پہنچانے کی ذمہ داری تو ہماری ہے یہ جواب پا کر ابراہیم علیہ السلام جبل ابو خبیس کی چوٹی پر چڑھ گئے اور یوں دنیا کے بت قدے میں حرم کے اولین مؤذن کی آواز اللہ کے حکم سے گونجی وعزن فی الناس بالحج لوگوں میں حج کے لیے ندا کرو فرمایا اے لوگوں یہ تمہارے رب کا گھر ہے اس کا حج کرو روایات میں آتا ہے کہ وہ چوٹی آپ ہی آپ بلند ہو گئی اس اذان کی بازگشت چار دانگ عالم میں سنائی دی اور پھر اللہ کے حکم سے قیامت تک کے لیے پیدا ہونے والی اہل ایمان کی روحیں جمع ہو گئی زمین کے ہر زیرو نے اس نوید ابراہیمی کو سنا مشرق سے مغرب تک و شمال سے جنوب تک حجر شجر انسان حیوان کوئی ایسا نہ رہا جس کے کانوں میں موزن اولین کی دعوت نہ پہنچی ہو اور ہر طرف سے لبیک لبیک اللہم لبیک کا جواب آیا بہنوں آج سائنس کی ترقی ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کی تصدیق کر رہی ہے فضا میں موجود جو برقی لہریں ہیں ہوا کے دوش پر ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک انسانوں کی آوازیں پہنچاتی ہیں ہم ارے ہاتھوں میں موبائل فون سے ہم اس کو گواہ ہیں قدرت کے سلاسل کی نظام کا عملی مظاہرہ حرم کے سب سے پہلے موزن نے کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے معمار حکم حرم کو امام الناس کا لقب بتا فرمایا انہیں اپنا خلیل بنایا دنیا کے تین بڑے ادیان یہودیت عیسائیت اور اسلام انہیں یکساں برگزیدہ اور محترم مانتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی تینوں بیویوں کی اولادوں میں اللہ رب العالمین نے نبوت کا سلسلہ جاری کیا آپ جانتی ہیں حضرت حاجہ کے وطن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور انہی کے سلسلے میں نبی آخر الزما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے حضرت سارا کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کے سلسلے میں بنی اسرائیل کے تمام انبیاء جو تھے اس کے بعد تشریف لائے اور ابراہیم علیہ السلام کی تیسری زوجہ قطورہ کی اولاد کو بھی اللہ رب العالمین نے نبوت سے سرفراز فرمایا ان کے بیٹے حضرت مدین بن ابراہیم حضرت اسماعیل کے قریب آباد ہوئے اور حضرت شعیب ان کی اولاد میں سے ہیں جن کی شرف دامادی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سرفراز ہوئے تھے تو مسلمانوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام بڑی عظمت والی ہستی ہیں اللہ رب العالمین نے آسمانی کتابوں اور صحائف میں سے اکثر جو ہے رحیم علیہ السلام کے خاندان پر نازل فرمائی چاروں بڑی آسمانی کتابیں تورات زبور انجیل اور قرآن مجید انہی کی اولادوں پر نازل ہوئی ہیں اور ابراہیم اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے سورہ ممتحنہ میں ہمیں بتایا کہ تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں پیروی اور اتباع کے لیے بہترین نمودنا موجود ہے کہ اس حسنہ ہے ابراہیم کی زندگی تمہارے لیے اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام بڑے کڑے امتحانوں سے گزرنے کے بعد ملا تھا پھر انہیں اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا ان کی ادائیں اللہ کو بڑی پسند آ گئیں اپنے عزت والے گھر کی ان باپ بیٹوں سے رب نے تعمیر کروائی اور قیامت تک کے لیے ان کی ادائیں جو ہیں علی مان کے لیے زندہ و جاوید ان اداؤں کو کر دیا ان کی سیرت کو کروڑوں لوگوں کے لیے قیامت تک کے لیے اسوا بنا دیا اور سب سے بڑا مظہر اس کا مناسب کے حج کی ادائیگی ہے حج کے ارکان پر حج کے تمام افعال پر آپ نظر ڈالیے تو میاں بیوی اور بچے کے اعمال کو ہر طرف جلوا کر آپ کو نظر آئیں گے جس وادی غیر ذرا میں حضرت حاجرہ کو اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم چھوڑ گئے تھے وہ بلد الامین بن گئی جس جگہ انہوں نے قیام کیا وہ حرم بن گیا جہاں کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی وہ مقام ابراہیم بن گیا نے اسماعیل نے پیاس سے بلا کر ایڑیاں رگڑی وہاں جسمانی اور روحانی بیماریوں کا شافی اب زمزم جاری ہو گیا حضرت حاجہ کی صفا و مروہ کے درمیان لگائی گئی دوڑ حج عمرے کا لازمی رکن ٹھہرا اور مادیت کے اس جذبے کو سراہنے کے لیے مردوں کا اسی طرح تیز دوڑنا رب العالمین نے لازمی قرار دے دیا منا کس وادی میں اپنی زندگی کی متائے گراں بہار آنکھوں کی ٹھنڈک نوجوان بیٹے کو محض خواب نے اشارہ پا کر راہ حق میں جو قربان کر دیا آنکھوں پر پٹی باندھ کر لخت جگر کے حلقوم پر جو چھری پھیر دی اس ذبح عظیم کی یادگار یعنی قربانی نہ صرف حج پر آنے والوں بلکہ دنیا کے ہر حصے میں بسنے والے صاحب نصاب مسلمانوں پر فرض کر دی گئی قربانی کے اس مقام پر جہاں جہاں شیطان نے بہکانے کی کوشش کی تھی وہاں جمرات پر آج بھی حجاج کرام کنکریوں کے ذریعے شیطان کو دور بھگانے کا عزم تازہ کرتے ہیں پھر اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز بنا لو یعنی مقام ابراہیم ہر میں کعبہ میں مسلمانوں کا مسلح ہے تخذ میں مقام ابراہیم مسلح اللہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو ہماری کوئی نماز مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک کہ درود ابراہیم جزو عبادت نہ ہو اس و ابراہیمی کے علاوہ زندگی اور کوئی اور اگر قابل نمونہ تقلید نمونہ قرار دی گئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا ہے اور جو حج کا نظام ابراہیم علیہ السلام نے قائم کیا تھا اسماعیل علیہ السلام کے زمانے تک وہ اسی طرح چلتا رہا اور اس کے بعد بھی ایک بہت لمبی مدت تک اسی طرح چلتا رہا پھر عرب میں خرابیاں جب پھیل گئیں اور ہر طرف بدھ پوجے جانے لگے تو لوگوں نے حج کے اصل رسومات میں بھی تبدیلیاں کر دیں یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں بھی لا کر بتوں کو رکھ دیا مگر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آیا اور آپ نے دس ہجری میں جب مکہ کو فتح کر لیا تو خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا اور حج کی رسوم کو اثر نو اسی طرح جاری کیا جیسے انہیں ابراہیم علیہ السلام نے جاری کیا تھا آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہونے کے باوجود حج مشرقوں ہی کے طریقے پر ہوا اور نو ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بکر صدیق کے ساتھ مسلمانوں کا ایک قافلہ روانہ کیا حج کے لیے اور اسی حج کے دوران یہ اعلان بھی کر دیا گیا کہ آئندہ سے کوئی مشرق خانہ کعبہ میں داخل نہ ہوگا اور اس کافلے کے پیچھے حضرت علی کو بھیجا گیا سورہ توبہ کی آیات دے کر اور اسی میں یہ اعلان ہوا کہ آئندہ سے کوئی مشرق جو ہے کعبہ میں داخل نہیں ہوگا اور اگلے سال دس جی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک لاکھ مسلمانوں کے ساتھ بعض روایات میں ڈیڑھ لاکھ بھی آتا ہے حج کرنے کے لیے تشریف لے کے اسی حج کو حجت الوداع کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کسی دوسرے حج کی نوبت نہ آئی اس حج کے دوران آپ وسلم بارہ فرمایا خزو انی مناسب کو مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو چنانچہ آج دنیا بھر کے اہل ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حج کی فرض عبادت کی ادائیگی کرتے ہیں دیکھیے بہنوں یہ ہر مین الشریفین جہاں حاضری لگانے جاتے ہیں مسلمان حج کے لیے یہاں کی حاضری ایمان میں ترقی کا باعث ہے اور کیوں نہ ہو ایمان میں ترقی جن مقامات کا نظور وہی ہوا اسلام کی نشنما ہوئی اسلام کو ترقی نصیب ہوئی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ بسر کی اللہ کے بندوں تک اللہ کے دین کو پہنچانے کی ہر ممکن صحیح کی جہاں اللہ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں وہاں کی حاضری کیوں نہ ایمان میں اضافے کا باعث ہو اور ان مقامات مقدسہ کی برکات بھی ان کو حاصل ہوتی ہیں حاجیوں کو روح زمین کی سب سے مبارک سرزمین مکہ معظمہ ہے ہر میں مکی جس کی قرآن مجید میں اللہ نے قسم کھائی اور جسے مختلف ناموں سے یاد کیا رب العالمین نے کبھی اس کو مکہ کہا کبھی بلد الامین کہا کبھی ام القرا اور کبھی میں امن میں امن کے نام سے اس کو یاد کیا یہی وہ سرزمین ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل ہوئی جہاں سے آپ نے دعوت کی ابتدا کی جہاں سے آپ نے صحابہ کو جوڑا ایک امت بنائی اور ایک دین کی ترویج و اشاعت کا کام جو ہے وہ شروع کیا یہ وہی شہر ہے جو اپنی گود میں مسجد الحرام اور خانہ کعبہ جیسی مقدس اور مبارک جگہوں کو لیے ہوئے ہے مکہ موزمہ کی فضیلت یہ کہ اس کو رب العالمین نے فضیلت دی اور یہاں غیر مسلموں اور مشرقین کا داخلہ جو ہے وہ منع کر دیا یہ اللہ کے رسول اور اللہ کا محبوب ترین شہر ہے حضرت عبداللہ بن عدی بن ہمراہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ہے مکہ تو اللہ کی ساری زمین سے بہتر ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اگر میں یہاں سے نکالا نہ چاہتا تو کبھی یہاں سے نہ نکلتا اور مکہ کو اللہ تعالیٰ نے حرم قرار دیا سور نمل میں ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک مجھے حکم دیا گیا کہ شہر کے رب کی عبادت کروں جسے اس جس نے اسے حرم بنایا اور ہر چیز اسی کی ہے اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس کے اطاط کرنے والوں میں رہوں شہر مکہ تو کو تو اللہ نے زمین و آسمان کی پیدائش کے روز سے ہی قابل احترام بنا دیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن یہ بھی فرمایا کہ یہ شہر یعنی حرم کی ساری زمین اس کو حرام کیا گیا یعنی اس کی توہین و تزلیل کو اللہ نے حرام کر دیا اللہ نے اس روز جس روز اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اللہ کی حرمت کے سبب حرام کیا گیا اور قیامت تک اور مجھ سے پہلے زمین حرم میں قتال کسی کے لیے حلال نہیں ہوا نہ میرے لیے حلال ہوا مگر دن کی صرف ایک سال کے لیے اور اب وہ اللہ کی حرمت کے سبب قیامت تک کے لیے حرام ہو گیا ہے یہ حدیث بارہا آپ نے سنی بھی ہوگی اور اس شہر کو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی زمانے بھی امن ہی کی جگہ قرار دیا ہم پڑھتے ہیں نا وہ اسقال ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے رب سے دعا کی تھی کہ اللہ اس گھر کو امن کا شہر بنا دے اس شہر کو امن کا شہر بنا دے ورژ اہل اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو من ثمراتی پھلوں سے رزق دے من آمن باللہ والیوم الاخر اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کا رزق کرے تو اس کی حدود کا تعین بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی حدود کا تعین ابراہیم علیہ السلام نے کیا اور اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے حرم کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس فتح مکہ کے روز آپ نے اعلان کیا کہ اس کا کانٹا نہ توڑا جائے اس کا شکار نہ بھگایا جائے اس کی گری ہوئی چیز نہ اٹھائی جائے مگر اعلان کرنے کے لیے از خود اگنے والے درختوں پودوں ہری گھاس کو کاٹنا بھی منع ہے صرف اسخر کاٹنے کی اجازت دی گئی جو کہ عہد نبی میں چولہے جلانے اور چھتوں پر ڈالنے کے کام آتی تھی یہ گھاس جابر فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کسی کو مکہ میں ہتھیار اٹھانا حلال نہیں ہے اور حرم کے اندر کسی جانور کا شکار کرنا ڈرانا یا پیچھا کرنا منع ہے حضرت رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا اور میں دونوں سیاہ پتھروں والے ٹیلوں کے درمیان کی سرزمین یعنی مدینہ کو حرم کرا دیتا ہوں حرم کی حدود پہلے ابراہیم علیہ السلام نے مقرر فرمائی تھی اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد رسالت میں ان حدود کی تجدید فرمائی یہ حدود معلوم ہے معروف ہے مدینہ کی جانب تقریباً پانچ کلومیٹر تک حرم کی حد ہے یمن کی سمت میں تقریباً گیارہ کلومیٹر طائف کی سمت میں بھی تقریباً گیارہ کلومیٹر اور تقریباً اتنے ہی کلومیٹر کلومیٹر عراق کی جانب بھی حرم کی حد ہے اور جدہ کی جانب تقریباً سولہ کلومیٹر تک حرم کی حد ہے اور مکہ مکرمہ کی یہی وہ حدود ہیں جن کے اندر سورہ توبہ کے حکم کے بعد سے کسی غیر مسلم کا گزر نہیں ہوا اور آج بھی آپ کو یہاں بورڈ لگے نظر آتے ہیں جن بورڈ پر لکھا ہوا ہے کہ نحدود کے اندر غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے اور آپ کے ارشاد کے مطابق کوئی شہر ایسا نہیں جس میں دجال کا گزر نہیں ہوگا سوائے مکہ اور مدینہ کے ان کے تمام راستوں پر فرشتے صف در صف پہرا دے رہے ہیں اور دوسری طرف ہم مدینہ بھی ہمارے لیے حرم ہے اور اس کو ہم حرم مدنی کہتے ہیں مدینہ منورہ کو مدینہ منورہ کا رسول ہے اس شہر نے اس وقت آپ کے لیے اپنے دروازے کھولے تھے جب ساری دنیا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹکرا دیا تھا یہ وہ شہر ہے جس نے تمام غزوات میں دست و بازو کی حیثیت سے آپ کا اور آپ کے مہاجر صحابہ کا ساتھ دیا تھا یہ مرکز رسول ہے یہ مسجد رسول ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی حرمت کا تعین خود کیا اور فرمایا کہ میں دو سیاہ پتھروں والے ٹیلوں کے درمیان والی جگہ کو حرم قرار دیتا ہوں مکہ مکرمہ کی طرح یہ بھی حرم ہے اس میں بھی درخت کاٹنا یا شکار کرنا منع ہے اور مدینہ کے بے شمار نام ہے اور اس کا ایک نام تابہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود رکھا اور مدینہ میں مصائب اور آزمائشوں پر صبر کرنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز سفارش کریں گے اور ایک حدیث کے مطابق مدینہ میں موت تک مستقل قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا باعث ہے مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ کی نسبت دگنی برکت رکھ دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے خود دعا فرمائی تھی اللہ مکہ کو تو نے جتنی برکت عطا فرمائی ہے مدینہ کو اس سے دگنی برکت عطا فرما اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مدینہ میں تعاون کی بیماری کبھی نہیں پھیلے گی نہ اس میں دجال داخل ہوگا اور قیامت تک مدینہ میں اہل ایمان باقی رہیں گے اور مزید یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایمان مدینہ میں سمٹ کر اسی طرح واپس آ جائے گا جس طرح سام پھر پھرا کر اپنے بل میں واپس آ جاتا ہے اور مسجد الحرام جو ہے مکہ مکرمہ میں جی، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت ذر غفاری نے دریافت فرمایا کیا رسول اللہ زمین پر سب سے پہلی کون سی مسجد تعمیر کی گئی تو آپ نے فرمایا مسجد الحرام